كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامین کرام بعض مرتبہ بیانات کے لیے عنوان وقت کے حالات اور تقاضے دیتے ہیں اور بعض مرتبہ لوگوں کی نفسیات اور حالات ان کی وجہ سے عنوان کو منتخب کرنا پڑتا ہے اور کچھ مواقع ایسے ہیں کہ ان میں اس موضوع کو چھوئے بغیر مزہ ہی نہیں آتا جیسے رمضان کا موقع ہے رمضان کے موقع میں رمضان کے عنوان کو نہ چھویا جائے رمضان کی گویا لذت سے ہم محروم رہ جاتے ہیں بقرعید کا موقع ہے قربانی ایسار اور سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ اللاۃ وسلام کے اسوے کو نمونے کو کہا نہ جائے سنا نہ جائے تو لگتا ہے کہ قربانی ادھوری ہے ربیع الاول کے موقع پر سرور کونین آخا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو چھوئے بغیر ربیع الاول پھیکا پھیکا لگتا ہے اسی طریقے سے جب پورے عالم کے اندر سرگرمیاں ہوں جاج کرام اللہ کے گھر روانہ ہو رہے ہوں نبی کے روزے کے دیدار کے عاشق منتظر دنیا کے چپے چپے سے آخا کے در پر حاضری دے رہے ہوں اور اس موقع پر اللہ کے گھر کا تذکرہ نہ کیا جائے نبی کے حرم کا روزے کا تذکرہ نہ کیا جائے لگتا ہے یہ موقع بھی پھیکا رہ جائے گا الحمدللہ للہ الحمدللہ پورے عالم میں حج کے تعلق سے اب بیداری ہو چکی ہے اور لاکھوں لوگ امید سے زیادہ کوٹے سے زیادہ اللہ کے گھر کی طرف رواں ہیں دوا ہیں ایک نیک فال ہے کہ لوگوں کے اندر حج کی طلب ہے اللہ کے گھر کے دیدار کا شوق ہے اور سرور کونین آخائیں دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے آپ کے طیبہ سے توبہ سے وہ کٹنا نہیں چاہتے دنیا ان کو کاٹنا چاہتی ہے لیکن یہ حرم سے اور حرم مدینہ سے کٹنا نہیں چاہتے یہ خوشی ہوتی ہے اور سال با سال ان حجاج کرام میں اور زائرین میں اور معتمرین میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے پہلے جب بامبے سے حج کمیٹی کے حجاج کرام حج بیت اللہ کو جاتے تھے کیا کیفیت تھی کیا نوعیت تھی یہ اللہ کو معلوم لیکن جب سے بنگلور کے ایئرپورٹ سے اور بنگلور کی حج کمیٹی سے بنگلور کے مقام سے حجاج کرام جا رہے ہیں اس وقت کی اور آج کی تاریخ میں زمین آسمان کا فرق ہے اس وقت حج کے دن لگنے کے بعد فلیٹیں نکلنا شروع ہو چکی ہوتی تھیں اس کے بعد بھی اگر کوئی حج کو جانے کا ارادہ کرے اور پاسپورٹ اور اسباب تیار ہیں کوئی نہ کوئی شکل نکل جاتی تھی کوئی حاجی چھوٹ جاتا کوئی حاجی بیمار ہو جاتا کوئی شکل نکل جاتی تھی بعض مرتبہ حج کمیٹی میں اعلان کیا جاتا اگر کسی کو جانے کا شوق ہو فوراً پاسپورٹ جمع کرے اخراجات جمع کرے ابھی کا بھی بھیجا جائے گا مساجد کے معذنوں اور مساجد کے علما اور مدارس عربیہ کے معلمین اور مدرسین کے پاس یہ ٹور آپریٹر ان کے تلوے چاٹتے تھے تم ایک حاجی دو گے ہم پانچ ہزار دیں گے دو حاجی دو گے تو یہ ہوگا دس حاجی آفر دیا کرتے تھے ذکر کے آخری اشرے میں اور ذل حجہ کے لگتے لگتے میں اخبارات کے اندر ان ٹور اور ٹراول کے اشتہارات کے علاوہ اور کوئی اشتہار نظر نہیں آتا ہر کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہمارے یہاں بنگلور کا کھانا ملے گا ہمارے یہاں لانڈری کا انتظام ہے ہمارے یہاں اے سی بسس کا انتظام ہے ہر کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے اب ماحول یہ ہے بنگلور کا حاجی فی حاجی بیس پچیس ہزار روپے ٹکٹ سے زائد اصل خرچے سے زائد دے کر وہ حج کو جانا چاہتا ہے ٹور آپریٹر اپنے محلے کی مسجدوں میں نماز پڑھنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ کہیں محلے کے لوگ ہمیں سیٹ کا تقاضا کریں اخبار میں اشتہار آنا مسجد میں بینر لگنا اور معلموں کے مدرسوں کے موزینوں کے تلوے چاٹنا یہ دور کی بات ہے گدھے کے سر سے سنگھ جیسے غائب ہوتی ہے قیدہ کے مہینے میں پندرہ تاریخ کے بعد ٹور آپریٹر یہ غائب ہو جاتے ہیں کہ کہیں کوئی سفارش لے کر نہ آئے ہماری والدہ ہمارے والد ہمارے دادا ہمارے خسر حج کو جانا چاہتے ہیں یہ معاملہ ہے گوت کے بچے کو ڈبل ٹکٹ دے کر لوگ حج کو بلا کر لے جا رہے ہیں پہلے کا ماحول یہ تھا کہ قیدا کے مہینے میں اور ذی لجا کے مہینے کے اندر فضیلت بیان کرنی پڑتی تھی اور لوگوں حج نہیں کرو گے یہودی ہو کر مرے ہوئے نصرانی ہو کر مرو گے ایمان سے ہٹ کر تمہاری موت ہوگی پلا ہوگا پلا ہوگا حج کا بدلہ یہ ہے حج کا ثواب یہ ہے حج کی فضیلت یہ ہے حاجی کے کمالات یہ ہیں حاجی کی خوبیاں یہ ہیں میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے کہ اب وہ وقت آیا ہے کہ لوگوں کو مساجد سے تعمیر سے روکنے کا وقت آیا ہے اب وہ وقت آیا ہے کہ لوگوں کو منع کریں کہ آپ حج بیت اللہ کو نہ جائیں اب وہ وقت آیا ہے کہ لوگوں کو کہیں کہ آپ دین کا کام نام لے کر کوئی جھنڈا لے کر اور کوئی تحریک لے کر کوئی تنظیم لے کر اللہ کے لیے دین کو رسوا نہ کریں وہ وقت آ چکا ہے جب دہشت گردی کا بول بالا تھا اس وقت ہندوستان کی نامور تحریکیں مخالف دہشت گردی کانفرنس انہوں نے کی لاکھوں کروڑوں روپیہ اس پر پھونک دیا ٹرینیں لگائیں پنڈتوں کو ہوائی جہاز کا انتظام کیا آنے والے لوگوں کے لیے کھانے پینے کا فائیو اسٹار ہوٹلوں کے اندر قیام کا انتظام کیا کروڑوں روپے پھونک دیے آندھرا پردیش میں بنگلور میں یہاں پیالس گراؤنڈ کے اندر ہوا اور جھارکھنڈ میں بہار میں لوگ دانے دانے کے محتاج ہیں کوئی رہا نہیں ہوا اور حکومت کسی کو پکڑنے سے باز نہیں آئی حکومت اپنا کام برابر کر رہی ہے مسلمانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے مدارس پر تالے جڑے جا رہے ہیں اور جو گرفتار ہیں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے لیکن تحریکیں تنظیمیں اپنا جھنڈا اور اپنا نام بلند کرنے کے لیے کروڑوں روپئے پھونک دیے اس پر کئی کالجز بن سکتے تھے اسکول قائم ہو سکتے تھے اور کئی مقدمات کی پیروی کر کر کئی ہمارے معصوم نوجوان جو قید و بند کی صوبتیں جھیل رہے ہیں ان کی رہائی کی جا سکتی تھی بڑے بڑے لائروں کا ہمارے مسلمان نوجوان پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں مسلمان قوم کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں ان کا قلعہ کما کیا جا سکتا تھا دہشت گردی کا عنوان ختم ہوا کشمیر کا عنوان شروع ہوا کشمیر میں کس کی ماں کے ساتھ کیا ہوا کس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا کس کی بہن کے ساتھ کیا ہوا کس نوجوان کو قتل کر کر کس ندی میں کتنے ٹکڑے ڈالے گئے کیا ظلم ہو رہا ہے کیا تشدد ہو رہا ہے کیا ان کے مسائل ہیں بس لوگوں کو جوڑا جاتا ہے تحریک کا نام روشن کیا جاتا ہے خود اہل کشمیر سے رائے مشورہ نہیں میرے گھر کا مسئلہ حل اور میرے گھر والوں سے رائے مشورہ نہیں اور مسئلہ آپ حل کرنے آ گئے میرا علاج کر رہے ہیں میرے جسم کی تشخیص نہیں جنہیں کشمیر کی خوبو نہیں پہنچی تھی کشمیر کا جنہیں اتا پتا نہیں محض اپنی تحریکوں کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے اور اپنی تنظیموں کا نام روشن کرنے کے لیے اب کشمیر کا ایشو اٹھایا ہے اور کشمیر کا عنوان اٹھایا ہے یہ زمانہ بڑا نازک زمانہ ہے بڑا پرفتن زمانہ ہے پہلے زمانے کے لوگ کچھ نصیب تھے کہ فتنا فتنے کی شکل میں آتا تھا چوری چور کی شکل میں آتی تھی ڈاکہ ڈاکو کی شکل میں آتا تھا بدکاری زنا کی شکل میں آتی تھی اور نشا شراب کی شکل میں آتا تھا اب یہ ہے بھائی یہ ڈرنکس ہے مشروبات ہیں یہ سود نہیں یہ نفع ہے کتنی دینی تحریکیں دین کے نام پر اسلام کے نام پر آخا کے نام پر حج کے نام پر مدارس کے نام پر بیت المال کے نام پر مساجد کے نام پر چندوں کے نام پر قوم کو ٹھگ رہی ہے قربانی کا سیزن دیکھیے جگہ جگہ اشتہار اجتماعی قربانی اور یہ چمڑا ہم فلاں مدرسے کو دیں گے ترازو کا دو بانٹ ہیں دو پہلے ہیں ایک میں بانٹ رکھ دیا گیا اور گیارہ کلو نو کلو گوشت دیا جا رہا ہے یہ قربانی نہیں ہے یہ گوشت کا ویوپار ہے گوشت کا سودا ہے بڑی مصیبت ہے حج کا سیزن آتا ہے حج کے ایام آتے ہیں یقیناً خوشی ہوتی ہے کہ بھائی اتنی بڑی تعداد جو جا رہی ہے پہلے پورے شہر میں پورے محلے میں پورے کریے میں پورے گاؤں میں پورے دیہات میں یکا دکا کوئی صاحب سربت حج کو جایا کرتا تھا عجیب اس کی کیفیت ہوتی لوگوں کے قرض چکا دیتا جس کی غیبت کی اس کے پیروں پر گر جاتا معافی مانگتا گلے ملتا گر گراتا اور جب تک یہ معاملہ صاف نہیں ہوتا کہ حرام ہوگا کہ حرام کی چادر اپنے جسم پر ڈال لے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں لوٹا جا رہا ہے حرام کی کمائی سوت کی کمائی رشوت کی کمائی غیروں کا مال ہڑپ لیا قرض ادا نے کیا آخا نے کیا فرمایا کہ شہید شہادت سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اور مقام نہیں کوئی اور درجہ نہیں آخا نے فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے اللہ کے راستے میں جامع شہادت میں نوش کروں سما اکتل سما اہیا سما اکتل سما اہیا جنت میں جانے کے بعد شہید اس دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا اس لیے کہ شہادت اس دنیا میں اللہ نے رکھی ہے شہید کو معافی نہیں بغیر قرض کے لون لے رکھا ہے کریڈٹ کارڈ کے اندر قرض چڑھا رکھا ہے داڑھی کٹی ہوئی ہے عورت بے پردہ ہے اور حج کے ارکان کا پتا نہیں یہ شیطان کب خاموش بیٹھتا ارے بھائی جب ہمیں نماز سے روک رہا ہے حلال سے روک رہا ہے تلاوت سے روک رہا ہے کتنے لوگ ہیں دعائیں قنوت نہیں آتا سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے منزل نہیں پڑھ سکتے سورہ واقعہ نہیں پڑھ سکتے ارے جب دنیا دیکھ رہی ہے امریکہ دیکھ رہا ہے برطانیہ دیکھ رہا ہے اسرائیل دیکھ رہا ہے اسلام مسلمان دشمن دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کے تعداد میں مسلمان جا رہے ہیں تو شیطان جو قسم کھا کر آیا کہ میں ان کو عبادت سے روکوں گا کیا کمبل اوڑھ کر سو گیا ہے وہ کیا غافل ہے یا اس کی آنکھ کی بیماری کمزور ہو گئی ہے کیوں نہیں دیکھ رہا ہے اگر دیکھ رہا ہے روکتا کیوں نہیں جس گھر سے ایک جانا تھا شوہر جا رہا ہے بیوی کی تمنا پیدا ہو گئی ماں باپ جا رہے ہیں اولاد کی تمنا پیدا ہو گئی بھائی جا رہا ہے بہن کی تمنا پیدا ہو گئی شیطان روکتا کیوں نہیں نماز کو روک رہا ہے کتنے لوگ آج فجر کی نماز پڑھی کتنے لوگوں کی زندگی میں آج کی صبح اللہ کے قرآن سے ہوئی وہ شیطان جو آدمی کو مسجد میں تو لاتا ہے لیکن بیت الخلا اور ٹائلٹ کی سیر کرا کر پیشاب پاخانہ کھلوا کر ان کو واپس کر دیتا ہے لیکن مسجد میں قدم رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی شیطان تجھے نظر نہیں آ رہا ہے سود خور جا رہا ہے حرام خور جا رہا ہے رشوت خور جا رہا ہے داڑھی مڈا جا رہا ہے یتیموں کا مال کھانے والا جا رہا ہے بیواؤں اور مسکینوں کا مال کھانے والا جا رہا ہے زمین ہڑپنے والا جا رہا ہے لوگوں کا دل دکانے والا جا رہا ہے علماء کی پگڑیاں اچھالنے والا جا رہا ہے اولیاء کی توہین کرنے والا جا رہا ہے ارے جائے گا حج کرے گا آقا پر باتیں ایسے لوٹے گا قیوم ولدت ہو ام گویا اس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا شیطان کیا تو نہیں دیکھتا جب لوٹے گا تو یہ معصوم ہو کر لوٹے گا حجر اسود کو چھوئے گا گویا اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ پر ہاتھ یہ دے رہا ہے مسافہ کر رہا ہے یہاں دنیا میں گندا پانی پیا کرتا تھا جراثیم کا بیکٹیریا کا پانی پیا کرتا تھا اور پینے کے بعد مختلف قسم کی بیماریاں اور وہاں جائے گا تو جنت کی نہروں سے زیادہ قیمتی پانی زمزم کو پیے گا علماء نے فرمایا کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شکت صدر کیا گیا سینے کو چاک کیا گیا آپ کا سینہ دھویا گیا آپ کے دل کو دھویا گیا علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمزم کے پانی سے آپ کے سینے کو دھویا جائے علماء استدلال کرتے ہیں کہ رب کائنات قادر مطلق تھا کہ جنت کی بہتی نہروں کا پانی دے کر بھیجتا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے زمزم کا پانی استعمال کرنے کے لیے کہا اس لیے کہ زمزم کا پانی جنت کی نہروں سے زیادہ قیمتی ہے شیطان نہیں دیکھتا تو جائیں گے زمزم پیئیں گے اور آقا نے فرمایا ماؤ زمزم لما شریبا کہ زمزم کا پانی جو نیت سے پیو یا اللہ میری بیماری دور کر دے میری موت کلیمے پر ہو میری موت مکے میں ہو مجھے شہادت کی موت نصیب ہو یا اللہ مجھے سال اولاد دے مجھے غازی بنا مجھے مجاہد بنا میرے اولاد کو عالم بنا ماؤ لما شریبا بھی آپ دعا کریں گے تو ایک دعا کریں گے اور زمزم وہ ہر گھون کے ساتھ ایک نیت اور وہ نیت پر وعدہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ ہم پورا کریں گے شیطان نہیں دیکھ رہا ارے اور تو اور جب حج کے دن آ گئے جمرات کا واقعہ آیا تو شیطان کی کنکریاں ماری جاتی ہیں اور اسلام کسی رسم کا نام نہیں اسلام کسی رواج کا نام نہیں اسلام آبا اور اجداد خاندان اور قبیلے کے طور طریقے کا نام نہیں اسلام ایک زندہ جاوید مذہب ہے اسلام اللہ تبارک تعالیٰ کا نازل کرتا ہوا ایک مچلتا ہوا اور ایک قدرتی قانون ہے آپا کی قانون ہے یہ کوئی رسم نہیں کہ اللہ اکبر بسم اللہ ہی اللہ اکبر بول کر ایک پتھر کو کوئی کنکر مار رہا ہے شیطان کو وہ کنکر ہی لگتی ہے شیطان چلو تو نے دیکھا درگزر کر دیا احرام کو تو نے دیکھا طواف کو درگزر کر دیا تو نے دیکھا اللہ کی چوکھٹ پر ہم چوم رہے ہیں ملتظم میں معاف درگزر کر دیا صفا سے مروا کو جاتے ہوئے دیکھا درگزر کر دیا مروا سے صفا کی طرف آتے ہوئے دیکھا درگزر کر دیا حضرت کو بوسا دیا درگزر کر دیا عرفات کو گیا درگزر کر دیا عرفہ اور مستلف آئے درگزر کر دیا اب تو تیری پٹائی ہو رہی ہے مینا میں کنکریاں تیری ماری جاتی ہیں کسی آدمی کی نہیں کسی انسان کی نہیں کہتے ہیں کہ شیطان کی کنکریاں کہتے ہیں کہ شیطان کو پتھر مارنا اب تو تیری کھچائی اور تیری حجاوت ہو رہی ہے تو کیسے خاموش بیٹھ گیا شیطان نے کہا تم نہیں جانتے تم نہیں جانتے انسانوں کا ایک مزاج ہے اور انسانوں کی ایک طبیعت ہے اور وہ طبیعت یہ ہے کہ جن چیزوں میں اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے انسان ان کے کرنے کو مشقت والا عمل سمجھتا ہے نیند انسان کو پیاری ہے لیکن اللہ نے کہا اٹھو تحجد پڑھو اللہ نے کہا اٹھو فجر کی نماز پڑھو تو جنت کو جو گھیرا گیا ہے انسان کی طبیعت پر ناگوار جو چیزیں ہیں ان سے گھیرا گیا ہے فجر کو اٹھنا تحجد کو اٹھنا ٹھنڈا پانی نہانا اور نیند کی حالت میں کھڑے ہونا کلام پاک کی تلاوت کرنا یہ مشقت بھرا عمل ہے بھوک لگتی ہے جی چاہتا ہے کھائے پیاس لگتی ہے جی چاہتا ہے پیے کہا کہ نہیں روزہ رکھنا پڑے گا مشقت بھرا عمل ہے مال سے محبت ہے کہا کہ صدقہ دینا پڑے گا زکات دینی پڑے گی مال نکالتے ہوئے جان میں جان آتی ہے روزہ رکھتے ہوئے جان میں جان آتی ہے رات کی تنہائی میں پوری مخلوق جب گناہوں میں ڈوب کر معصیتوں میں مبتلا ہو کر قاب غفلت کے اندر سوئی ہوئی رہتی ہے اس وقت کھڑا ہونا ایک مشقت بھرا عمل ہے جمعہ میں تالا دکان میں ڈالنا ٹرافک کے جھمیلے برداشت کرنا کڑی کڑی کھڑی کھڑی کڑوی کڑوی کسیلی باتیں سننا یہ کون سی مصیبت ہے آ بیل مجھے مار وہاں جائیں لطیفہ ملے گا وہاں جائے جوک ملے گا وہاں جائے کہانی ملے گی وہاں جائے قصہ ملے گا وہاں جائے صوفیت ملے گی وہاں جائے مولویت ملے گی دنیا جائے بھاڑ میں حج کی فضیلت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالی ہمیں ان کے چلنے پر اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق دے دا اینڈ ہو گیا کہنے والا کہہ کر نمبر لے لیا اور سننے والا سن کر نمبر لے لیا یہاں گالیاں کڑوی کسیلی ہجڑا داڑھی موڑا بتکار فاہشہ عورت کانوں میں سیس پگلا کر ڈالنے کی بات جہنم کے لہو پینے کی بات مشقت بھرا عمل شیطان ان چیزوں کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے اور اس میں جتنے بغیر دیندار کے لوگ ہوں گے جو کبھی پہلی سب میں نظر نہیں آتے کبھی روزے کے دسترخوان میں نظر نہیں آتے کبھی تلاوت کی محفل میں نظر نہیں آتے اور اس کے اندر کہاں سے آ گئے یہ لوگ کیوں ان کو محبت ہے کیوں پیسہ خرچ کرتے ہیں کیوں میدانوں میں سوتے ہیں کیوں بیابانوں میں جنگلوں میں اپنی ضروریات سے فارغ ہوتے ہیں اس دن کیوں قربانی دیتے ہیں مرغوب کیوں ہے عرس اس لیے کہ وہ عبادت نہیں ہے ارس کے اندر شریک ہونے والا ارس کرنے کرانے والا یہ بدتی ہے کلو بدعتیم زلالہ و کلو زلالتیم فنار ہر بدت گمراہی ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی میلاد کا جلوس کبھی جمعہ میں نہیں نظر آیا کبھی عید میں نظر نہیں آیا کبھی فجر میں نظر نہیں آیا آیا تھا مسجد میں ماں کے جنازے کے ساتھ باپ کے جنازے کے ساتھ لیکن باہر کھڑا ہوا تھا ماں کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوا اب میلاد کے اندر وہ لاٹیاں چلاتے ہوئے تلوار کے پھینک پھینکتے ہوئے گولا پھاڑتے ہوئے نارے رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے مزہ مل رہا جھانکیاں نکل رہی ہیں گمد خزرہ بنایا جا رہا ہے اللہ کے یہاں اس کا کوئی اجر نہیں تو شیطان نے یہ کیا کہ اس کی رغبت اور اس کی محبت انسان کے مسلمان کے دلوں میں ڈال دی جنت پانا ہوتا نماز پڑھتا جنت پانا ہوتا روزہ رکھتا جنت پانا ہوتا روتا اے لو تیرا قرآن نازل ہوئے چودہ سو سال ہو گئے آج کا کافر آج کا یہودی آج کا عیسائی پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہے مجھے سور فاتحہ کلو اللہ ول اثر کے علاوہ امراط کے علاوہ کچھ نہیں آتا رونا چاہیے تھا وہاں تو وہ چیخے مار رہا اور مسجد میں اذان ہو رہی ہے گزر رہا ہے وہ عبادت میں نہیں گیارہویں عبادت نہیں جو آدمی کبھی پوری زندگی کے اندر کسی فقیر کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا نہیں دیا دسترخوان کی بچی کچی ہڈیاں نہیں دیا اب گیارہویں میں کر رہا ہے شیطان وہ عبادتیں جن عبادتوں سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے شیطان ان میں انسان کی رغبت پیدا کر دیتا ہے اس میں رغبت ہے قوالی میں رغبت ہے اور چہلوم میں رغبت ہے چھٹی میں رغبت ہے میلاد کے جلسے جلوس کے اندر رغبت ہے مزہ ملتا ہے ساڑھے دس بجے میلاد کا جلسہ آٹھ سوا آٹھ بجے عشاء کی نماز وہ نماز نہیں پڑھتا ہو رات کے سوا تین ساڑھے تین تک میلاد کا جلسہ فجر کی نماز پونے پانچ بجے ساڑھے چار تک جگنے والا چار تک جگنے والا دو رکعت نہیں پڑھ سکتا کیوں اس لیے کہ نماز اللہ کے قریب کرنے والی اب دیکھو کتنا جوش کتنا جنون اور کتنا جذبہ اس سے کیا قانون نکلا شیطان کا شیطان کا کیا اصول نکلا شیطان کا کیا دستور نکلا شیطان کا اصول اور دستور یہ نکلا کہ جن عبادتوں سے بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں عبادت تو کر رہا ہوں لیکن اللہ کے نزدیک وہ عبادت نہیں آقا کے نزدیک وہ پسندیدہ طریقہ نہیں شیطان اس میں خوب ان کو مشغول کرتا ہے گزشتہ سال دس ہزار گئے حج کو اس سال پندرہ ہزار جائیں گے بیس ہزار گئے چالیس ہزار جائیں گے ہر سال کوٹا بڑھتا جائے گا اور کوٹا ختم ہو جائے گا اور ٹور آپریٹر کیوں شیطان کہتا ہے کنینو تمہیں روکنے کی ضرورت نہیں ہے تم حج میں جا کر تم طواف کر کر تم مکے میں جا کر مدینے میں جا کر دل کو جہنم کا ٹھپر جو لگا کر آتے ہو حرام کا مال غیروں کا مال اپنا کر غیروں کی زمین ہڑپ کر قرض دبا کر بینک کا قرض دبا کر کریڈٹ کارڈ کا قرض دبا کر لوگوں کے دل دبا کر تم جاؤ گے کیا تمہارے نبی نے نہیں کہا کہ تم جب احرام کی حالت میں مکہ مکرمہ میں داخل ہو گے اور کہو گے لبئی اللہ ملبئی میں حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے لا لبیک ولا صادق کمینے جب تو اپنے ملک میں تھا ایک لخمہ حرام کا تیرے پیٹ میں ہوتا ایک بالش سجدہ تیرا سر سے اوپر نہیں اٹھتا تھا جب تو اپنے ملک بھیڑستان میں تھا ہندوستان میں تھا غیر اسلامی مملکت میں تھا ایک لخمہ تیرے پیٹ میں حرام کا ہوتا چالیس دن سجدے میں تیرے قبول نہیں کرتا تھا جب تو تیرے ملک میں تھا اگر سو روپے کا کپڑا ہوتا ایک روپیہ حرام کا لگا ہوتا اور جب تک وہ کپڑا تیرے جسم پر ہوتا میں تیری دعا کو تیری نماز کو قبول نہیں کرتا تھا یہاں تیرے آنے کی ہمت کیسے ہوئی یہ کس کا دربار ہے تیرے ملک میں تھا نیکی کے ارادے پر ہم تجھے اجر دیا کرتے تھے اور گناہ پر یہ معاملہ تھا کہ گناہ کا ارادہ کیا ہم نے چھوڑ دیا گناہ کر لیا ہم نے چھوڑ دیا توبہ کی مہلت کا مڑ مڑ کر انتظار کرتے تھے کیا تو نہیں جانتا یہ میرا وہ حرم ہے کہ جہاں کعبہ ہے یہ وہ حرم ہے جہاں مطاف ہے یہ وہ حرم ہے جہاں مینا ہے مزدلفہ ہے یہ وہ حرم ہے جہاں صفا ہے اور مروا ہے یہ وہ حرم ہے جہاں ملتظم ہے یہ وہ حرم ہے جہاں حجر اسود ہے یہ وہ مقام ہے کہ گناہ کرنا تو دور کی بات ومن یورک فيه ہی بظلم بز من عذاب بن عالین اللہ نے فرمایا اگر کوئی گنا کرنا تو دور کی بات میرے حرم میں میرے مکے میں میرے مدینے میں آ کر گنا تو دور کی بات داڑھی منڈانا دور کی بات اور گانے سننا دور کی بات عورت کا بے پردہ ہونا دور کی بات غیبت کرنا دور کی بات فکرے کرنا دور کی بات جماعت کی نماز چھوڑنا دور کی بات اگر برائی کا ارادہ بھی ہوا دل کے اندر میرے حرم میں آ کر میرے کعبے کو دیکھ کر میرے حجر اسمت کو دیکھ کر میرے صفا مروا کو دیکھ کر میرے عرفات میں حاضری دے کر میرے مزدلفہ میں شب گزاری کر کر من عذاب علیم اللہ فرماتے ہیں ہم خطرناک عذاب سے اسے دو چار کریں گے یہ ہے شیطان صاحب کا فارمولا جاؤ شیطان سوار ہو گیا شیطان صاحب کا فارمولا ہے کہ جاؤ مرو ایک آدمی ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھتا اور ایک آدمی ہے حالت جنابت میں نماز پڑھتا اسے غسل فرض ہے اور مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہا ہے اور پڑھا رہا ہے بتائیے ان دونوں میں کون مجرم زیادہ ہے جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے کل توبہ کر لیا کل نماز کی قضا کر لے گا لیکن حالت جنابت میں جو نماز پڑھ رہا ہے بیوی سے ملاقات کی زنا کی بدکاری کی اور آ کر نماز پڑھ رہا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ وہ نماز پڑھ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے تیر مار لیا اور اللہ کے یہاں وہ جوتیاں وہ جوتیاں حرامی تیری ہمت کیسے ہوئی کوئی آدمی گاڑی چلاتا ہے تو گاڑی چلانے سے پہلے گاڑی سیکھتا نہیں سیکھتا تیراکی کرتا ہے تیراکی سے پہلے تیرنا سیکھتا نہیں سیکھتا ہر چیز سیکھنے کے بعد ہر ایک مذاق ہو گیا ایک ٹھٹا ہو گیا ایک پکنک ہو گئی ایک تفریح ہو گئی اس لیے کہ دنیا کا کوئی ملک ویزا فری نہیں دیتا سنگاپور کو جاؤ تو ویزا خریدو دبئی جاؤ تو ویزا خریدو امریکہ جاؤ تو ویزا خریدو برطانیہ جاؤ رنڈیوں کے ملک میں ویزا خریدو اب ویزا خریدو ویزے پر پیسہ لگے سیر و تفریح پر پیسہ لگے کھانے پینے پر پیسہ لگے بہتر ہے نام کا نام ہو جائے گا آنے کے بعد لوگ کیا کہیں گے حاجی ہاں صاحب اور تفریح بھی ہو جائے گی کل کل کی بات ہے ای ٹی وی اردو کے اندر حیدرآباد اور نظام آباد کے جاد کرام کے جو قافلے جا رہے تھے اس منظر کو دکھایا گیا علماء کرام کے بیانات کو سنایا گیا اور آپ جانتے ہیں کہ حج کی جو جان ہے حج کی جو روح ہے اور حج کی جو پکار ہے وہ تلویا ہے جتنا حاجی کہے گا اللہ تبارک تعالیٰ کے اتنے زیادہ وہ قریب ہوگا لبئی اللہ لبیک لبئی اے اللہ میں حاضر ہوں لبئی کا لا شریک لکا لبیک لبئی اے اللہ تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں مولا ان الحمد والنعمت احمد علاق ملک اے اللہ تعریف تو تیری ہے مولا یہ نعمت تیری طرف سے مجھے عنایت ہوئی ہے لا شریک لک اور اس عنایت کرنے میں کوئی اور شریک نہیں لبئی اللہ لبئی اے اللہ میں حاضر ہوں میری حاضری کو قبول کر لے وہ ایک منظر دکھایا جا رہا تھا منظر کے آخر میں پروگرام پیش کرنے والے نے سمجھا مناسب سمجھا جاج کے نام سے تلویا سن لیا جائے داڑھی والے سے کہا کہ پڑھو تلویا لبئی لبیک لبئی کا لال لکا لبئی اور اس کے بعد لکل ہم و لکل ملک کیا ایک فرق تلبیہ حج کا احرام بن چکا پہن چکا ہے حج کی تیاری کر چکا ہے لیکن تلبیہ نہیں آ رہا ہے اس کو وہ ظاہر اور باطن کو پاک کرنا وہ دل کو پاک کرنا وہ قرض اتارنا حج فارم کے اندر قسم لی جاتی ہے حج کمیٹی کی طرف سے جو فارم ملتا ہے اس میں قسم لی جاتی ہے میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پانچ سال میں یہ میرا پہلا حج ہے پانچ سال میں میرا اس درمیان کوئی سفر نہیں ہوا جھوٹی قسم کھا کر اس حج کے فارم کو فل اپ کیا جاتا ہے دوسرا پاسپورٹ اٹاچ کیا جاتا ہے رشوت دے کر ویزا لگایا جاتا ہے یا اللہ کے حرم کے ساتھ مذاق نہیں کیا کر رہا ہے شیطان مر جا جب پہلا بول تیرا جھوٹا قسم نہیں آتی ہے پانچ سال میں اس لیے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میزبانی کا جو حق دیا یہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ مملکت عربیہ سعودیہ کو دیا ہے ورنہ ہندوستان اگر ہوتا پاکستان اگر ہوتا کتنے بگ بھٹتے کتنے درش ٹوٹ جاتے اور کتنی بھگدر ہوتی کتنی پانی کی قلت ہوتی اور کتنی وبائی بیماریاں امراض ہوتی اللہ نے ان کو چن لیا میزبانی کے لیے ایک نظام ہے کہ پانچ سال میں ایک مرتبہ آئیں گے حدیث کے مطابق بھی صحیح ہوگا اور دنیا کے تمام لوگوں کو موقع ملے گا پہلی چیز ہی جھوٹی قسم کا کر جا رہا ہے وہاں مملکت سعودی عربیہ کے اندر جو اقامہ ہولڈر ہیں ان کو تسلیم یعنی حکومت سے اجازت ایک ہوتی ہے اس کی فارمیلٹیز کچھ ہوتی ہیں اب وہ کیے بغیر غلط راستوں سے جہاں چیکنگ نہیں ہوتی دلالوں کو پکڑ کر جایا جاتا ہے یہ خود وہاں کے علماء کہتے ہیں یہ حج نہیں کر رہے ہیں اللہ سے ناتا توڑ رہے ہیں اللہ سے رشتہ توڑ رہے ہیں شیطان کب خاموش ہوتا عرفات میں تل دھرنے جگہ نہیں حدیث پاک میں آتا ہے سرور کو نہیں ناتا عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد پروایا عرفات کے میدان میں شیطان اپنے پیروں تلی قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھا کر سر پر ڈالنے لگتا ہے یا اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی اتنے لوگ پاس میں آ گئے اب تو وہ خوشیاں مناتا ہوگا سیٹیاں بجاتا ہوگا مرو سالوں روپیہ گیا بیکار قربانی گئی بیکار عورت کو ڈلیوری کے حالت میں چھوڑ کر آئے بچے کو دودھ پیتا چھوڑ کر آئے کارخانے کو اور اپنے جو ہے دکان کو تجارت کو شباب کا بزنس ہو رہا تھا چھوڑ کر آئے مرو کاروبار کا آل اولاد کا قربانی کا سب کا تمہیں کوئی اجر نہیں الٹا عذاب دل پر ٹھپا لے کر تم جاؤ گے واپس ایک زمانہ تھا رویا کرتا تھا تڑپا کرتا تھا ایک شو ہو گیا ہے ایک فیشن ہو گیا ہے مسلی امام کو پوچھ کیا حضرت یہ بار حج کو نہیں جا رہے جس کی تنخواہ بنگلور کے اندر امام کی تنخواہ اوسطن پانچ ہزار سے دس ہزار تک ہے اوسط اوریج کم بھی ہے اور کسی کی زیادہ ہے ننانوے فیصد ائمہ کی تنخواہ پانچ ہزار سے دس ہزار تک مدارس کے جو محتمین ہیں مدارس کے جو مدرسین ہیں کم و بیش اس سے لگتی ہوئی تنخواہ ہے اس سے بڑھ کر تنخواہ نہیں ہے کہاں سے جاتے ہیں حج کو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہتے ہیں کہ اللہ بلاتا ہے پھولن دیوی بھی کہے اللہ دولت دیتا ہے ویرپن کہے اللہ سندل کی لکڑی دیتا ہے تو ویرپن کو جو اللہ سندل کی لکڑی دے رہا ہے پھولن دیوی کو جو اللہ مال دے رہا ہے یہ کہاں فائیو اسٹار ہوٹلوں میں رکتے ہیں بتاؤ مجھے میں بھی جانا چاہتا ہوں مجھے بھی اللہ کے گھر کا دیدار چاہیے مجھے بھی نبی کے روزے کی دیدار جالی کا دیدار چاہیے ہر سال ان محتمیموں کا حج ان اماموں کا حج عمروں پر عمرے کیا حدیث اجازت دیتی ہے کیا حالات اجازت دیتے ہیں حضرت بشیر ابن حارث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے اللہ والے تھے اور اس واقعے کو بنگلور کے کسی پیشور امام اور پیشور مقرر نے نہیں بلکہ حضرت اقدس مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت بشیر ابن حارث رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کا ایک مرید آیا آ کر عرض کرنے لگا حضرت دعا کیجئے اللہ تعالی حج مبرور نصیب فرمائے کہا کہ تمہارا حج نہیں ہوا فرمایا کہ حج تو ہو گیا لیکن نفل حج کے لیے جا رہا ہوں حضرت بشیر ابن حارث رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کاش بہتر ہوتا تم اپنے علاقوں کے مسکینوں کی مدد کرتے یتیموں کی مدد کرتے غریبوں کی مدد کرتے بیواؤں کی مدد کرتے مدارس اور مساجد کی تعمیر میں آپ یہ پیسہ لگا دیتے ایسا نہیں تھا کہ تم حج سے رک جاتے حج کی جو رقم تھی ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ روپے حج کے نام پر جو اٹھا رکھا تھا اس کو لگا دیتے حضرت بشیر ابن حارث رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں تمہیں اس نفلی حج سے بڑھ کر تمہیں ثواب ملے گا آج حج کمیٹی میں جا کر دیکھو ایک فخر ماشاء اللہ میں یہ ساتویں مرتبہ جا رہا ہوں تیرے خاندان میں کوئی بیوہ نہیں تیرے خاندان میں کوئی یتیم نہیں کتنے بیوار ایڑیاں رگڑ کر آپریشن کا پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے دوائی کا پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہیں مسلمان قوم آج تم کہتے ہو کہ ہندو متاثر ہندو فرقہ پرست ہندو نجس ان کے ہوٹلوں میں ان کے گیارجوں میں ان کے دکانوں میں ان کے کارخانوں میں یہ محمد احمد نام رکھنے والے یہ ادریس یہ سلیمان یہ موسا پیغمبروں کا نام رکھنے والے ان شرابیوں کے جھوٹے برتن نہیں دھو رہے ہیں تیری غیرت تیری حمیت کو کیا ہو گیا کیا یہ ہے اللہ کو منظور جس قوم کے بچے افلاس کی سطح سے گری ہوئی زندگی گزار رہے ہیں جس قوم کا سرمایہ اردو زبان کے اندر ہے ہمارا اسلامی لٹریچر اسلامی تاریخ حدیثوں کا ترجمہ فقہ کا ترجمہ اور تفسیریں اردو لینگویجز کے اندر ہے آج اردو زبان دب پڑ رہی ہے آج اردو اسکول دم توڑ رہے ہیں حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ ان اسکولوں کو ختم کر دیا جائے ان اخباروں کو ختم کر دیا جائے اور اس زبان کو ختم کر دیا جائے حج حج کو جانے والا عمرے کو جانے والا اے اللہ اس مرتبہ جو میرے دو لاکھ ڈھائی لاکھ لگ رہے ہیں میں کلا اردو اسکول کو کیپچر کروں گا میں دس یتیموں کی کفالت کروں گا میں ہند اسلامی لٹریچر کو کہ جس کے بارے میں آج ہندو انگلیاں اٹھاتا ہے کہ نبی نے اتنی شادیاں کر لی باللہ نبی کے اندر سیکس تھا نبی کے اندر شہوت تھی ہزاروں غلط فہمیاں تیلگو زبان میں کنڑ زبان میں انگریزی زبان میں نبی کی سیرت اجاگر کرتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں تھا اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مکان سے اپنے علاقے سے کعبہ دور تھا یا تیرے علاقے سے کعبہ دور تھا نبی نے زندگی میں کتنے حج کیے نبی نے زندگی میں کتنے عمرے کیے اگر کوئی کہے گا کہ وقت ہی نہیں آیا نبی کی زندگی میں حجت الوداع کے علاوہ کیا اللہ وقت نہیں دے سکتا تھا میرا اللہ قادر مطلق تھا میرا وہ اللہ جو ایک نماز کے اندر دو قبلے دے دیا کہ ایک جو ہے دو رکعت بیت المقدس کی طرف اور دو رکعت کابی کی طرف میرا رب چاہتا وہ قانون کا پابند نہیں تھا وہ قانون کو عدل بدل کرنے والا تھا نبی کو کہتا شوال میں حج کر لو نبی کو کہتا کسی قیدا میں حج کر لو نبی کو کہتا اے نبی حج کی کی تمنا پوری کرو لیکن جو امام الانبیاء ہے جو امام الانبیاء ہے سعید الس ہے سعید الجن ہے وہ تو پوری زندگی میں ایک حج کرتا ہے اور آج کا خور آج کا حرام خور غریبوں کا خون چوس کر اور مذہب اسلام کی تاریخ کو مس کر کر غریب اخیار کا حق مار کر غیروں تک دعوت و تبلیغ نہ پہنچا کر وہ کس حالت میں احرام پہن کر جا رہا ہے شریعت اجازت دیتی ہے آج غیر قوم مسلمان کو دیکھ کر نفرت کر رہا ہے آقا فرماتے ہیں میں اور وہ آدمی جو یتیموں کی پرورش کرنے والا ہے میرے آقا نے کیا تعلیم نہیں دی ہندوستان میں رہو سیکولر حکومت میں رہو ہندو راشٹر میں رہو انگریزی ملک میں رہو چاند میں رہو مریخ میں رہو میرے آقا کی تعلیمات کہاں نہیں ہے ہندوستان کے لیے نہیں ہے انگلیاں اٹھ رہی ہیں مسلمان تن نظر ہے کوئی وہ مسلمان جن کی مسجدوں میں درگاہوں میں اخیار آ کر دم کرا کر جاتے تھے پانی پکا کر جاتے تھے آج وہ اپنا مکان دینے کے لیے تیار نہیں اپنے بزنس کے اندر پارٹنر بنانے کے لیے تیار نہیں اپنی سائٹ بیچنے کے لیے تیار نہیں اس سرزمین کے اندر کئی مسلمان ہیں جو ہندو کے نام سے مکان لیے ہیں ہندو کے نام سے اگریمنٹ بنا ہے اور رہتے یہ ہیں سامنے والے کو بھروسہ نہیں سامنے والے کو اعتبار نہیں جتنی تعلیم انسانیت کی مذہب اسلام میں ہے خیر خواہی یتیموں کی پرورش آخا نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے جیسے آپ نے دو انگلیاں دکھائی کہ یہ دو انگلیوں کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں بیچ کی اور شہادت کی انگلی میں اور یتیموں کی پرورش کرنے والے جنت میں ایسے رہیں گے کیا اس مال کو غیر قوموں کی غریبوں پر خرچ نہیں کیا جا سکتا یہ تو نہیں کرے گا مسلمان سائی بابا کے ہاسپٹل میں ذرا ہم نہ انفلس یوز کر کو ذرا ہارٹ کا آپریشن کرا دو ذرا ایڈمیشن کر غیروں کے در پر جا کر بھیک مانگ رہا ہے سمجان کس کے باپ کی فلامینا کس کی اور کتنے ہاسپٹل ہیں کتنے کالجز ہیں کتنی تعلیم دائیں ہیں کیوں بڑھ رہا ہے کتے کسے دکھانے کے لیے کسے دھوکہ دینے کے لیے اپنے ملک میں رہ کر خدا کو دھوکہ دیا پیٹ نہیں بھرا خدا کے حرم میں جا کر خدا کو دھوکہ دیتا ہے نبی کے حرم میں جا کر نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے کاش یتیموں کی مدد پر شریعت کی تعلیم نہیں اسلام کی تعلیم نہیں یہ عمرے پر رکھنے والا پیسہ یہ حج پر بار بار رکھنے والا پیسہ قیدیوں کو چھڑایا جاتا مظلوموں کی مدد کی جاتی بیماروں کی مدد کی جاتی میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم میرے اللہ کی قسم ہر صبح تجھے فرصت نہیں ملے گی تیرے گھر پر قطار کھڑی ہوگی کہ مجھے محمد کا کلمہ پڑھا دو صلی اللہ علیہ وسلم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اخلاق یہ غریبوں کی مدد بے قصوں کی مدد مجبوروں کی مدد مظلوموں کی مدد بے سہارا کو مدد ہم لوگ نے کیا کیا طوفان کا انتظار کرتے ہیں آج کی تحریکیں سیلاب کا انتظار کرتی ہیں زلزلے کا انتظار کرتی ہیں زلزلہ آیا بھائی بنگال میں سیلاب آ گیا دوسرے دن پلا جماعت پلا تحریک مسلمانوں کی چادر لے کر بھیک مانگ رہی ہے انتظار جیسے گت مردے کا انتظار کرتا ہے یہ تحریکیں طوفان کو دیکھتی ہیں یہ سیلاب کو دیکھتی ہیں یہ زلزلے کو دیکھتی ہیں کتنی مسلمان بچیاں آؤ میرے ساتھ جب شیواجی نگر سے گڑی نکلتی ہے چرچ میں چوک کے اندر جو چرچ ہے اس موقع پر کتنے مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ بیا ہی جاتی ہیں عیسائیت دھرم کو قبول کرتی ہیں مذہب اسلام کو چھوڑ دیتی ہیں کیوں اس لیے کہ اس ظالم ناصور نے اس ظالم سماج نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا قصور یہ تھا کہ نماز تھی روزہ تھا تلاوت تھی تخوا تھا لیکن اس حرام زادے بھکاری کو دینے کے لیے بھیک نہیں تھی اب بھی عمرہ اب بھی حج اب بھی تو کس کا دھوکہ دینے کے لیے پیروں مرشدوں کی قطار مولویوں کی قطار حدیث میں میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا علماء ریاکاری کے لیے فخرا بھیک مانگنے کے لیے تاجر کاروبار کے لیے اے اللہ کے نبی آپ کا کوئی معجزہ نہ ہوتا یہ حدیث کافی ہے آج آگ دیکھ رہی ہے وہ علماء جو گیارہویں کے بھیک کا کھانا چہلوم کے بھیک کا کھانا کاتیا کا کھانا لے کر ڈکارے دیتے ہیں اور نمبر و محراب میں کہتے ہیں ہاگا حلال و ہاگا حرام یہ حلال ہے یہ حرام ہے لڑکی کے دعوت کا کھانا حرام ہے اور نکاح پڑھایا اور بغل کے اندر دفتر مارا اور ویٹنگ لسٹ کے اندر کھڑے ہو گئے کہ سیٹ صاحب ہٹیں گے میں کتے کا کھانا کھاؤں گا یہ علماء حج پر حج کیسے کر رہے کون سا بزنس ہے امبانی اور ٹاٹا اور برلا کمپنی میں کون سا ان کا شیئر ہے ہمیں بھی تو بتاؤ کم سے کم آج کے زمانے میں ایک حج کے لیے دو لاکھ سے کم کا پیسہ نہیں لگتا ایک عمرے کے لیے کم سے کم فقیری حالت میں پچاس ہزار روپے سے کم نہیں لگتے لگیں گے اور یہ شاپنگ کو جو جائیں گے یہ پیپسی جو پیئیں گے یہ چکن جو کھائیں گے یہ برگر جو کھائیں گے یہ امریکہ اور برطانیہ کے دکانوں میں جو شاپنگ کریں گے یہ بیٹی کی شادی کے لیے سونا جو لیں گے یہ بیٹے کے ولیمے کے لیے جو تیار وہ چھوڑو صرف حج اور عمرہ میرے آقا آپ کا کوئی معجزہ نہ ہوتا کوئی نشانی نہ ہوتی یہ کتنی بڑی صداقت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ علماء ریاکاری کے لیے رمضان آتے ہی عید کے بعد بلا وجہ کہے گا محتمیم وہ تمہیں فون کرے نہ نہیں لگا حج اسے عمرے کو چلے گا تھا حج کے دنوں میں بلا وجہ میں اصل میں ذرا مبارک سفر کو چلے گا تھا یہ ریاکاری نہیں ہے جس مدرسے کا یہ محتمین ہے جس مدرسے کا یہ ذمہ دار ہے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم میرے جسم کے ٹکڑے کر کر کتے کے حوالے کر دینا جنگل کے درندے کے حوالے کر دینا اس مدرسے میں ایسے غریب پڑتے ہوں گے ایسے نادار پڑتے ہوں گے کہ جنہیں دوائی کے لیے پیسہ نہیں اور جنہیں نہانے کے لیے صابن نہیں ہے کپڑے دھونے کے صابن سے پانی نہ ہیں پانی پی پی کر گزارا کرتے ہیں مدرسے سے کھانا ملتا ہے چار پانچ بجے اثر کے بعد جب بچے تفریح میں جاتے ہیں کوئی چاکلیٹ کھاتا ہے کوئی آئس کریم کھاتا ہے کوئی بسکٹ کھاتا ہے کوئی کیک کھاتا ہے کسی کے ماں باپ توشا لاتے ہیں یہ یتیب غریب بچے دیکھ کر گھٹ کر رہ جاتے ہیں میں اس ماحول سے گزرا ہوں میں اس جو ہے حالات سے گزرا ہوں کہ پاجامہ سامنے سے پھٹتا ہے پیچھے کر کر پہن لیتے ہیں جبا سامنے سے میلا ہو جاتا ہے الٹا کر کر پہن لیتے ہیں ایسے غریب اور یہ محتمی حج پر حج عمرے پر عمرے مدرسے کے غریب جس کو تو بھیک مانگنے کے لیے در در جاتا ہے مہمانوں نے رسول کے لیے چندہ دیجیے اللہ ایک کا ستر دے گا اللہ ایک کا کروڑ دے گا اگر تو تیرے بچے کو پال لیتا کہاں سے آتا ہے پیسہ کون بھیجتا ہے تجھے ہاں کچھ لوگ ہیں حج بدل کے لیے بھیجتے ہیں کچھ لوگ ہیں کہ امام صاحب کو ساتھ لے لیتے ہیں لیکن یہ واقعات چھوڑ کر عام واقعات آج کیا حالت ہے مسلمان کی جو کاروبار مسلمانوں کا تھا مٹھائی کا کاروبار مسلمان کا کپڑے کا کاروبار مسلمان کا ابھی راجستھان سے میں آیا ہوں راجستھان کے جو مشہور کپڑے کی صنعت تھی مسلمان کے ہاتھ میں تھی اور مشہور جو ہیرے جواہرات کی صنعت تھی ہلفت تھی وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہر جگہ ہر جگہ کے علاقے کا مشہور کاروبار مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر کافروں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے تمل ناڈو میں چمڑوں کی صنعت ہندو نے اس میں ہاتھ لے لیا ہے مٹھائی کی صنعت آج مارواڑیوں نے آج ہارڈ ویئر مسلمان لبابین جماعت کیا کرتی تھی اب مسلمان کیا کرتا ہے کسی بڑے گورنمنٹ آفس میں جائے رام ریڈی لنگا ریڈی فلا شیطان فلا شیطان ہوم منسٹر سیکرٹری اور ایجوکیشن منسٹر فلا فلا فلا فلا کیا کوئی مسلمان ہے ہاں ہے کیا کرتا ہے وہ چپراسی کا ملے گا یا تو وہ ڈرائیور ملے گا کیا یہ حج کا پیسہ یہ عمرے کا پیسہ قوم کے لوگ کسی دو نوجوان اس قوم میں ذہین نہیں ہے اس قوم میں چالاک نہیں ہے اس قوم کے اندر کیا حل مندی نہیں ایجوکیشن نہیں سائنس سے دنیا کو ہم نے آشنا کیا کس سے دنیا کو ہم نے آشنا کیا علم الادا سے دنیا کو ہم نے آشنا کیا علم کا سرچشمہ قرآن ہمارے پاس ہے ساری دنیا ہماری محتاج ہے کون ہے اس کا ذمہ دار اس قوم کو غلام بنا دیا اس قوم کو گاڑی پوچھنے والا بنا دیا اس قوم کو ہوٹلوں کے اندر جو ہے سربری کرنے والا خدمت کرنے والا لڑکا بنا دیا یہ قوم امیر بن کر آئی تھی یہ قوم حاکم بن کر آئی تھی یہ قوم جج بن کر آئی تھی یہ قوم منصب بن کر آئی تھی یہ قوم داتا اور سکی بن کر آئی تھی یہ قوم خیر امت بن کر آئی تھی میرے ربی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کاگل فخر و یقنہ کفرا کہ فخر و فاقہ آدمی کو کبھی کفر کی طرف لے جاتا ہے آج مسلمانوں کے محلے میں جاتی ہیں سلائی کی مشین کمپیوٹر پلا پلا پلا دے لیتے ہیں فارم پر سائن کرا لیتے ہیں اور اس کے بعد چکانے کا نمبر نہیں آتا تو کہتے ہیں کہ ہمارے چرچ میں آنا پڑے گا ہمارے گردوارے میں آنا پڑے گا ہماری مندر میں آنا پڑے گا ہماری سبھا میں آنا پڑے گا اب جاتے جاتے جاتے مندر کا ماحول جاتے جاتے جاتے گرجا کون ذمہ دار میں مقرر یا چیخے مار کر بمڑیاں مار کر میں سمجھتا ہوں کہ میں نے دین کا حق ادا کر دیا مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والا کتابیں کھول کر رٹ کر رٹا کر وہ سمجھتا ہے کہ اس نے دین کا حق ادا کر دیا اور معذن اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تک پڑھ کر سمجھتا ہے اس نے دین کا حق ادا کر دیا اور چالیس دن والا سمجھتا ہے کہ میں چلا لگا کر دین کا حق ادا کر دیا اس کے اندر قوالی کے ڈھول پیٹنے والا سمجھتا ہے کہ میں نے قوالی کروا کر دین کا حق ادا کر دیا اس قوم کے امتداد کا ذمہ دار کون ہے یہ قوم جو مرتد ہو رہی ہے یہ لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں یہ وہ لوگ جن کے لیے میرے نبی کا خون بہا میرے نبی کے آنسو کے قطرے بہے یہ وہ لوگ جن کے لیے بدر بپا کیا گیا کیا اتنی آسانی سے کفر ان کو اچک لے گا آج وی آئی پی حج کیا جا رہا ہے بنگلور ایئرپورٹ سے بنگلور ایئرپورٹ تک کیا اشتہار آتا ہے بنگلور کا باورچی تمہیں دیا جائے گا لڑ کے کھانے دیے جا کوئی یہ نہیں کہتا کہ حج مبرور دیں گے کوئی یہ نہیں کہتا کہ تو ہم تمہیں حاجی بنا کر لائیں گے جاؤ مرو تم طواف کرو نہ کرو جماعت سے نماز پڑھو نہ پڑھو اللہ کے حرم جاؤ نہ جاؤ ٹیویاں لگی ہوئی ہیں ریموٹ ہے اے سی ماحول ہے چینل بدلتے جاؤ ٹی وی دیکھتے جاؤ سیڑھیوں سے اترو جماعت وہاں تک آئی ہوگی وہیں جو ڈکیاں مار لو کون پوچھتا ہے نہ کوئی ٹراول والا ان کروڑوں روپیوں سے چاندنی ٹراول والوں کی ان کروڑوں روپیوں سے چاندنی امیروں کی غریب وہی کا وہی پسماندہ کا پسماندہ کیا اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کیا نبی نے حج پر حج کیے کیا صحابہ نے حج پر حج کیے اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے ہاں حج کرنا ہے وہ حج جو اللہ کی رضا کے لیے ہو یہ تو ٹور اور اس پر اسلام کا ٹھپا لگا دیا گیا ایک تفریح جسے حج اور عمرے کا سیل مار دیا گیا ویڈیو گرافی چل رہی ہے شوہر بیوی کو کمر میں ہاتھ تھامے ہوئے کھجور کے درخت کے نیچے ہے اور غیر کو کہتا ہے کہ میری فوٹو پکڑ لو بس میں چل رہا ہے ہنسی ہے مذاق ہے نبی کا روزہ ہے بے پردگی ہے نبی کا روزہ ہے داڑھی مڈی ہلی ہے ان لوگوں کو روز کو میرے نبی کا دل دکھتا ہے میرے آقا اپنی زندگی کے اندر ان داڑھی مڈوں کو دیکھ کر اپنے چہرے کو پھیر لیا تھا ایک عیسائی بادشاہ اپنے امبیسیڈر کو بھیجا نمائندے کو بھیجا کہ جاؤ نبی سے کچھ بات کر کر آؤ وہ آیا فرمایا کہ تجھ سے بات کرنا تو دور کی بات پہلی بات یہ ہے کہ بادشاہ سے کہو کہ کسی مرد داڑی والے کو بھیجے نبی نے زندگی میں اس بے پردگی کو برداشت نہیں کیا نبی نے زندگی میں حرام خوروں کو برداشت نہیں کیا بے نمازیوں کو برداشت نہیں کیا داڑی مڑوں کو برداشت نہیں کیا جب مکے میں تھے ابو جہل ابو لہب اتبا شیبا کفار مکہ مشرقان مکہ آپ کو تکلیف دیا کرتے تھے مدینہ طیبہ میں آئے منافق آپ کو یہود آپ کو نصارہ آپ کو عیسائی آپ کو اہل کتاب آپ کو عبداللہ ابن ابن سلول آپ کو عبداللہ ابن سبا آپ کو اور کاب ابن اشرف آپ کو مسجد زرار بنانے والے آپ کو تکلیف دیا کرتے تھے اے اللہ کے نبی معاف کرنا مکے میں تھے آپ تکلیف میں تھے مدینے طیبہ میں تھے آپ تکلیف میں تھے تاریخ میں گئے زخمی ہو گئے شیر ابھی تالیف میں گئے آپ تڑپ گئے خندق میں گئے بھوک سے آپ نے پیٹ پر پتھر باندھ لیا عہد میں گئے دندا میں مبارک شہید ہو گئے اور کہا جاتا ہے ریاض الجنہ میں گئے آپ اپنے روزے متحرہ میں گئے جو جنت کا یقیناً باغیچہ ہے میرے آقا میرے مولا معاف کرنا آج تاری بڑا آپ کے روزے کے پاس آ کر جالی کے پاس آ کر جب آپ کو کہتا ہے السلاۃ وسلام علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنا چہرہ پھیر لیتے ہوں گے کتنی تکلیف اور اللہ کے نبی کو تکلیف دینے والا قرآن سے پوچھو ان الدین اللہ و رسول اللہ اللہ دنیا وال اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کو اللہ کے نبی کو تکلیف دے گا یہ مسئلہ حنفی شافی کا نہیں یہ مسئلہ تبلیغی اسلامی کا نہیں یہ تبلا مسئلہ مقلد غیر مقلد کا نہیں عرب و عجم کا نہیں یہ مسئلہ اسلام کا ہے کہ نبی اس چہرے کو دیکھ کر راضی ہوں گے یا چہرہ پھیر لیں گے نبی اس لباس کو دیکھ کر جو یہود و نسارا کا ہے نبی اس خون کے قطروں کو دیکھ کر جن میں حرام خون ملا ہوا ہے نبی کو تکلیف نہیں ہوگی وہ عورت چس چولی پہن کر رنڈیوں کا لباس پہن کر لالی لگا کر نیل پالش لگا کر نبی کے روزے کے پاس جا کر کہتی ہے وہ نبی کہ جن کے آنکھوں میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ عرب کی سولہ سال کی کاری بچی سے زیادہ میرے محبوب کی آنکھوں میں شرم حیا تھی وہ نبی کہ جب ایک آخاتون نے ایک سوال کا پرچہ دیا ناخن نظر آ گیا آخا نے فرمایا کہ میری بہن تو آئندہ سے آئے اس ناخن کی سفیدی کو مہندی کے رنگ سے پردہ کر لینا پتا نہیں لگتا مہندی لگنے کے بعد یہ گوری عورت ہے یہ کالی عورت ہے یہ جوان ہے یہ بوڑھی ہے آپ نے فرمایا مہندی لگا کر اس کا پردہ کر لینا جس نبی نے اپنے زمانے کی جنتی عورت کو ناخن کا پردہ کروایا آج اس نبی کے روزے کے پاس گالی کے پاس جا کر حرام زادیوں اور رنڈیوں کے کپڑے پہن کر سور کی چربی ملی ہوئی لا لگا کر اگر نبی کو کہتی ہے اے نبی میں حاضر ہوں السلاۃ وسلام علیہ کا یا رسول اللہ یہ نبی کو تکلیف پہنچانے والی نہیں ہے اگر ہے قرآن کہتا ہے ان اندین اللہ و رسول اللہ گیا تھا حاجی بننے کے لیے اور آ رہا ہے پاجی بن کر گیا تھا مغفرت کا پروانہ لینے اور آ رہا ہے نبی کی لانت کا تو گلے میں ڈال کر قرآن کی آیت باویس میں پارے کی ان اللہ و رسول جو اللہ کو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں یہ تکلیف پہنچانے والا عمل نہیں نبی داڑھی مڈے چہرے کو دیکھ کر یہود و نصارہ کے لباس کو دیکھ کر سوت کھا کر ماں کے بلاکار کرنے والے کو دیکھ کر قرض دبا کر آ گیا زمین ہڑپ کر آ گیا لوگوں کا حق مار کر آ گیا کیا نبی پھولوں کی مسکراہٹ اس کے گلے میں ڈالیں گے نبی کیا اسے سینہ لگائیں گے تکلیف پہنچانے والا لانحم اللہ اللہ کی لانت اور اللہ کے رسول کی لانت اس پر ہوتی ہے شیطان نے کہا جاؤ یار پکنک کرو موج کرو مستی کرو یہ جو آج ایک ریت بن گئی ہے حج پر حج کرنا عمرے پر عمرے کرنا ہمارے کھلا مرشد کا چالیسواں حج ہے اس مرشد کے گھرانے میں کوئی غریب نہیں کیا اس مرشد نے غریبوں کا حق ادا کر دیا یقیناً اللہ کے گھر کو بار بار حاضری دینا اللہ کے گھر کے اندر جانا یقیناً میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی برا کام ہے اللہ بار بار کعبے کی زیارت نصیب فرمائے اللہ بار بار نبی کے روزے کی ہمیں زیارت ہم منع نہیں کرتے لیکن شوق پورا کرنے کے لیے پکنک کے لیے مزے لوٹنے کے لیے عیاشی کے لیے بنگلور کے اندر ایک مالدار جوڑا ہنی مون کے لیے مدینہ طیبہ گیا نکاح کا نام دیا امام صاحب اور فلیٹ کو بک کیا کہ نکاح تم پڑھاؤ گے لگتا ہے بہت اچھی بات مدین طیبہ میں نکاح ہو رہا ہے لیکن کیا نبی کے زمانے میں کیا تمام صحابہ نے نبی سے نکاح پڑھوایا کیا نبی کے زمانے میں تمام صحابہ نے مسجد نبوی میں نکاح پڑھایا جو بات صحابی کے سمجھ میں نہیں آئی آگے چل کر کہوں حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب دامد کا تو ہم لیا اللہ تعالیٰ آپ کا تادیر سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے دین کے دائم دین کے مبلک اور دین کے واحث اور قوم و ملت کا درد اور دکھ رکھنے والے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و شفا نصیب فرمائے حضرت نے فرمایا کہ جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کا نکاح پڑھانے کے لیے ممبر پر بیٹھے صحابہ کو کہا اے آ جاؤ بھائی ابو بکر صدیق آ جاؤ نہ رقا بنا نہ اس کے لیے کوئی تحریک چلائی گئی نہ دعوت کا انتظام کیا گیا کون دکھا اس کو بلا لیا تم آؤ تم آؤ تم آؤ اب آ گئے فرمایا کہ ریڈی ہاں ٹھیک ہے سب تیار ارے بھائی علی نظر نہیں آ رہے اللہ بکبر جن کا نکاح جو دلہا جو جنتی دلہا جو نبی کی صاحبزادی کا شوہر جو نبی کا داماد اتنی اہمیت نہیں تھی اب ہنی مون کے لیے حرام زادے کتے غریبوں کا خون چوس کر قوم کو افلاس اور درندگی اور حیوانیت کے حوالے کر کر یہ نام دے کر کے مدینے میں نکاح ہو رہا ہے فلیٹ کو بک کیا جا رہا ہے جس مسجد سے حجات جاتے جس مسجد سے سیٹ لوگ جاتے ہیں عمرے پر عمرہ کرنے کے لیے حج پر حج کرنے کے لیے آج علماء کو تانا تو دیا جاتا ہے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ارے جس دنیا میں تو بستا ہے کمی میں اسی دنیا میں یہ مولوی بستا ہے اسی دنیا میں موزن بستا ہے آج موزنوں کی تنخواہ ساڑھے تین ہزار روپے اور ایک ہے مجھے وہی تجھے اللہ رسول کا واسطہ دے کر تیرے باپ کے نسخے سے پیدا ہونے کا واسطہ دے کر پوچھتا ہو کیا اس زمانے میں شہر بنگلور کے اندر ساڑھے تین ہزار کے اندر کسی تو کتے کی پرورش ہو سکتی ہے کرایہ دینا لیٹ کی بل دینا پانی کی بل دینا دوائیاں دینا ماں باپ کو دیکھنا بیوی کے تقاضے کب تک یہ بیوی کو جھوٹا دلاسا دیتا رہے گا بیگم جنت میں دیکھ لیں گے بیگم جنت میں دیکھ لیں گے زندگیاں گزر گئی اور یہ سیٹ کے حج پر حج ہو رہے ہیں بیچارہ مجبور چلا گیا قرآن دیکھو جی ادا ناگا کر ڈالے کر نہیں تھے کیا کرے گا بیچارہ ستر روپے میں اگر تمہیں چاول ملتا ہے تو اسے ستر روپے میں گا دو سو روپے میں بکرا ملتا ہے تو اسے آسمان سے مند سلوا نہیں لا تھا محلے کی وہ مسجد جس امام کو اپنی نماز دیتا ہے محلے کا وہ مؤذن جو تیرے موتا کو غسل دیتا ہے اس کا تجھے خیال نہیں چلا گیا لبیک پکارنے کے لیے کیا حالت ہے ان معدنوں کی دم میں دم ہے جوانی ہے اذان پکارتے ہیں گلہ اچھا ہے نماز پڑھاتے ہیں اور جس دن مجھ پر بڑھاپا آئے گا اور جس دن یہ دانت گر جائیں گے اور جس دن یہ گھٹنے کام نہیں دیں گے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی چمار کو پنشن ملتی ہے پیون کو پنشن ملتی ہے بھنگی کو پنشن ملتی ہے اس قوم کا امام نبی کا نائب کتوں سے بدتر زندگی نہیں گزار رہا ہے اور سیٹ کے حق پر حج ہو رہے ہیں عمرے پر عمرے ہو رہے ہیں اور تانا دیا جاتا ہے کہ بھائی جعلی رسید بنا دیا بھائی حرام کے گیارہویں میں چلا گیا حرام کی بات کیوں نہیں جائے گا کیوں نہیں اولاد کی انگلیاں پکڑ کر لے جائے گا عید میں سب خوشیاں مناتے ہیں اس کے گھر میں یتیمی چھائی ہوتی ماتم چھایا ہوتا سب کرو اور پھر مطمئن وہ ٹونی ولیر کی کون کی بش کا سالہ امریکہ اوباما کا بھائی انہیں انہیں اسلام لایا تو کیا کر رہا خوش ہے اس کو شیطان بار بار آ رہا ہے ارے بھائی جاؤ باہر جاؤ منہ دھو گیا امریکہ میں یہ ہو گیا اس میں یہ ہو گیا اور نبی کی سنت ہماری زندگی میں نہیں یہ تو رونے کا وقت ہے یہ تو ڈوب مرنے کا وقت کسی کا نہیں ہے کسی نے اخبار کے تراشے لا کر لگا دیے مساجد کے اندر اداروں میں فلاں کی سالی اسلام قبول کر لی اور سعودی عرب کے اندر اتنے چینی ورکر چین کے لوگ مسل یقیناً اچھی چیز ہے لیکن مجھے یہ بتاؤ میں یہاں نماز پڑھاتا ہوں جمعہ دیتا ہوں میرے گلے کی پلیٹ پکڑ کر مجھے ہٹا کر ایک نو مسلم کو بیان دینے کے لیے کڑا کر دیا گیا ایک نو مسلم کو نماز پڑھانے کے لیے میرے ڈوب مرنے کا وقت ہے کہ اللہ نے کہا اے کمینے تو اب مسلح کا لائق نہیں رہا اے کمینے اب تو کتابت کا لائق نہیں رہا وہ ان تطولو یس تبدیل قومن غیر رقم فن لائقم میرے اللہ نے کہا اگر سنبھال سکو تو میرے محبوب کے طریقے کو سنبھالو اگر سنبھال سکو میرے قرآن کو سنبھالو اگر سنبھال سکو میرے قانون اسلام کو سنبھالو اگر تم نہ کر سکو وہ ان تتولو اگر تم موت پھیر لو گے یس تبدیل قومن غیر میں تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے آؤں گا اب یہاں مسلمان خوش ٹونی بلر کی سالی بش کا باوا امریکہ کا بیٹا ہم کو کیا کدھر سلطان بھوت میرا باپ بادشاہ تھا اور میرے پاکے لگے میں نالے میں سو رہا ہوں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ڈرنے کی ضرورت کہیں یہ امانت ہم سے چھین کر خدا غیروں کے حوالے کرنا دے کہیں یہ امامت یہ صداقت یہ عدالت یہ قضاوت یہ حاکمیت ہم سے چھین کر اللہ یہود و نصارہ کو کھڑا نہ کر دے کافرین اور مشرقین کو کھڑا نہ کر دے تو پھر ہم دیکھتے رہ جائیں گے ہم دینے والوں سے مانگنے والے ہو جائیں گے اس میں خوش ہے اس میں مگن ہے مسلمان اور بلا وجہ کی شان پتی کر رہا ہے دیکھیے گا جی امریکہ میں سب سے زیادہ قرآن بکرا پتہ ہے فرانس میں بلجیم میں برخا سب سے زیادہ کراکت ہے اور گھر کی جورو رنڈی کے کپڑے پہنے ہوئے جرمنی میں ایمان لائے کتے فلاں اتنے لوگ کلیمہ پڑے اور خود کو ہی تینا آتا نہیں اور دعائیں قنوت اتنی آتی اور حاجی صاحب کے حج پر حج ہو رہے ہیں عمرے پر عمرے ہو رہے ہیں جا کر دیکھو لگتا نہیں ہے کہ یہ وہ حج ہے کہ جہاں جس کا سفر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے گھر سے کیا تھا یہ پکنک اڈا پھول لگائی ہوئی عورتیں عورتیں کرے ماری ہی ہوئی نوجوان بچیاں موبائل کی گھنٹیاں آئس کریم کی دکانیں چکن مٹن کباب کی دکانیں کیا لگتا ہے یہ ہٹ کمیٹی کہ جسے دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہو جائے اللہ کے حرم کی یاد تازہ ہو جائے بھیڑوں سے مسافر ہے غیر جھنڈی دکھا رہا ہے غیروں سے گلے ملے جا رہے ہیں گرافی اور کیمرہ کشی اب تو کوئی گنا ہی نہیں رہا گنا کا تصور بھی ختم ہو گیا آ رہے فوٹو میں کیا ہے حج کیام لگا فلاں علیم صاحب فلا محتمیم صاحب تربیت کر رہے میں ایک بات بول دوں ان کو پوچھو حلال کی حرام کی اگر مگر نہیں یہ جو کیمرہ پکڑتی یہ موبائل پکڑتی یہ جو گن پکڑتی ویڈیو گرافی کی یہ حلال ہے حرام ہے اگر حلال ہے ہم لئی ٹیلی کاسٹ کریں گے ٹی وی کے اندر ہم جمعہ کا بیان ڈالیں گے اگر حرام ہے تو تمہارے لیے حلال کیسے ہو گیا کون اب اگر کہو بھائی یہاں علماء کی غیبتیں ہوتی ہیں یا ان کے عیوب کو بیان کیا ہم نہیں کہہ رہے غیبت اس کو کہتے فلاں عالم جگہ فلاں تاریخ کو ویڈیوگرافی کریا کیمرہ یہ ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں حلال ہے حرام ہے اگر حلال ہے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں حج بیت اللہ ایک مزاق ایک ٹھٹا ایک کھیل ایک تماشا ایک وی آئی پی سیر و تفریح ہو چکی ہے حج ہو ایسا کہ مولانا ادریس صاحب کادلوی رحمت اللہ علیہ نے جو بیان کیا یہ حج فرماتے ہیں کہ ایک غریب آدمی تھا دودھ کا دوہنے والا بھینسوں سے گایوں سے دودھ نکالنے والا بڑا غریب آدمی تھا ایک مرتبہ دیکھا حجاج کرام کو احرام پہنے ہوئے حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں جو دیکھا تو تڑپ اٹھا مچل اٹھا اے اللہ بے غریب ہوں میرا قصور اس امیر کو بلا رہا ہے اور مجھ غریب کو نہیں بلا رہا ہے دن رات چوبیس گھنٹے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ مجھے حاجی بنا دے اللہ مجھے اپنا گھر بلا لے اللہ مجھے نبی کے روزے پر نہ روپیہ نہ پاسپورٹ نہ ویزا نہ سفر کی تیاری کوئی چیز نہیں کیا طرف اور جذبات انسان کو حاجی بنا دیتے ہیں کیا دولت اور مال کا نہ ہونا اللہ کے یہاں کوئی عیب کی بات قصور کی بات کہتے ہیں ایک صاحب کہ میں جو حج کو گیا اسی سال تو دیکھا کہ حج سے فراغت کے بعد یہ دودھ دوہنے والا مجھے ملا اور اس وقت سعودی مملکت کی قیمتی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا مالک تھا اس گاڑی کا کہا کہ آئیے آپ ہمارے ملک کے مہمان ہیں پاکستان کے میرے گھر میں دو چار دن قیام کیجئے فرماتے ہیں کہ جب اس گاڑی میں بیٹھ کر میں اس کے گھر کو گیا آنکھیں میری چکا چون ہو گئی کیا اس دھرتی پر اتنا قیمتی گھر کوئی ہو سکتا ہے کہاں دودھ دوہنے والا کہاں حاجی بن گیا کہاں سرزمین مملکت عربیہ کے اندر قیمتی گاڑی اور قیمتی مکان کا مالک بن گیا جذبات طلب جستجو خدا سے مانگنا خدا سے گڑ گڑانا انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے آخر یہ دودھ دوہنے والا سعودی عرب کے بلڈنگ اور قیمتی گاڑی کا مالک کیسے بن گیا بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے حج بیت اللہ کے ارکان کیسے ادا کر لیا مملکت عربیہ سعودیہ آخر کیسے چلا گیا کیا وہ جذبات اور محبت کی مہر لگا کر آج بھی کوئی نبی کے روزے کے جالی کا دیدار کر سکتا ہے کیا یہ ممکن ہے انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب کے ساتھ اگلے جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حاجیوں کے حج کو حج مبرور بنائیں جو ریاکاری کے لیے دکھاوے کے لیے حج کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے حج سے باز رکھے اللہ اس قوم کے افلاس اور تندستی کو دور فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم کے سر کے تاج کو واپس پہنائے آمین واقدان الحمد للہ رب العالمین